کاہل لڑکی اور محنت کش لڑکی ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک ایک ایک ایک گھر گھر تھا جس میں میاں بیوی بیوی رہتے تھے دونوں کی کی ہی لڑکی تھی اپنی اپنی پہلی شادی سے خود بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی تھی وہ اسے پہننے کے لیے نئے کپڑے دیتی اور کبھی کام کی فرمائش نہیں کرتی تھی اس طرح اس کی لڑکی کاہل ہو گئی تھی وہ دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی اور آرام پسند ہو گئی تھی دوسری طرف وہ خاتون اپنی سوتیلی بیٹی سے بہت برا سلوک کرتی تھی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو چلو اٹھو اور گھر کی صفائی کرو لیکن امی میں نے آج صبح ہی پورا گھر صاف کیا ہے مجھ سے زبان مت لڑاؤ میرے حکم کی تعمیل کرو ٹھیک ہے امی وہ خاتون اس سے پورا کام کرواتی لیکن پھر بھی لڑکی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی وہ ایک ہی کام مسلسل کرتی رہتی کبھی تھکتی نہیں تھی اس کا والد یہ سب دیکھتا اپنی بیٹی کے لیے اس کے دل میں درد اٹھتا پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور صحت مند نہیں رہا میری عزیز بیٹی میں بہت لاچار ہوں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا نہیں ابا آپ دکھی نہ ہو آپ نے زندگی بھر میری پرورش کی ہے اور مجھ سے محبت کی ہے اب میری باری ہے آپ کا خیال رکھنے کی میں کام کروں گی اور بہت سارا پیسہ کماؤں گی ہمارے لیے یہ مشکل کا دور ہے یہ جلدی ہی گزر جائے گا بیوی خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی میں نے اس کی بابت کیوں نہیں سوچا مجھے اسے باہر بھیجنا چاہیے کسی دولت مند گھرانے میں کام کرنے کے لیے میں اسے باہر بھیجوں گی دولت کمانے کے لیے اور وہ جو کچھ بھی کمائے گی وہ میرا ہوگا <laughs> میں اور میری بیٹی شان سے وہ زندگی بتائیں گے جس کے ہم خواہش مند رہے تم نے درست فرمایا تمہارے ابا بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں تمہیں معلوم ہے دوسرے بھی خرچے ہیں تم باہر جا کر کسی دولت مند گھرانے میں کام کیوں نہیں کرتی تم ایک اچھی خادمہ بن سکتی ہو <coughs> تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کے بجائے تم اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بھیجتی میں ضرور بھیجتی تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ اپنے خوبصورت ہاتھوں اور نازک پاؤں کی بابت ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر اسے کام کرنا پڑا ویسے بھی تمہاری بیٹی کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے اسے کام کے لیے باہر بھیجنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا <laughs> تو یہ اب طے شدہ ہے کل صبح تم روانہ ہوگی کسی دولت مند گھرانے میں کام کی تلاش کے لیے وہ خوبصورتی کی بابت کیا جانے تمہارے لیے کام کرنا لازمی نہیں میری بچی نہیں ابا میں کام کرنا چاہتی ہوں اپنے فرض کو درکنار کرنے پر کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ فکر نہ کریں آپ نے مجھے اچھی پرورش دی ہے میں جانتی ہوں ایک دن میرے جتنوں کا سلا ملے گا اگلے دن وہ لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی ایک دولت مند مندر میں کام کی تلاش میں وہ نکل پڑی اس کی سوتیلی ماں نے سفر کے لیے اسے کھانا پینا کچھ مہیا نہیں کرایا پر اس لڑکی نے اعتراض نہیں کیا اپنا اچھے سے خیال رکھنا بیٹا اور یہ یاد رکھنا کوئی بھی اگر مدد مانگے تو اسے انکار مت کرنا اور محنت کرتے رہنا کچھ بھی کرو اسے دل و جان سے کرنا ہاں میں یہ یاد رکھوں گی ابا اور وہ بیٹی روانہ ہوئی وہ پہاڑ در پہاڑ پیدل چلتی گئی اسے کچھ نہیں ملا وہ کئی دن تک چلتی رہی پر کچھ دکھائی نہیں دیا اور پھر بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اس نے وہ یاد رکھا جو اس کے ابا نے اس سے کہا تھا کوئی بھی اگر مدد مانگے تو اسے انکار مت کر اور محنت کرتے رہنا کچھ بھی کرو اسے دل و جان سے کرنا اس وقت مجھے اپنا پورا دھیان لگانا ہے کام کی تلاش میں میرے لیے یہی کرنا لازمی ہے اور میں اسے دل و جان سے کروں گی چاہے اس میں کتنا بھی وقت لگے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی تھوڑی دور آگے جا کر اسے ایک بولنے والا درخت ملا وہ پوری طرح مرجھایا ہوا تھا کیسی ہو بچی لگتا ہے تم کہیں جا رہی ہو میری مدد کرو گی میری سوکھی ٹہنیوں سے مجھے چھٹکارا دلانے میں بدلے میں میں تمہارے لیے نیک کام کروں گا اوہ یقیناً لڑکی پھر درخت پر چڑھی اور اپنے ہاتھوں سے تمام سوکھی ٹہنیوں کو توڑ دیا وہ تب تک نہیں رکی جب تک وہ درخت سوکھی ٹہنیوں سے پوری طرح نجات نہیں پا گیا اب وہ نئے پتے اور پھل کے قابل ہو گیا تھا درخت نے اس کا شکریہ کیا اور لڑکی وہاں سے آگے بڑھی تھوڑی دور جا کر اسے ایک مرجھائی ہوئی انگور کی بیل ملی اس انگور کی بیل کے ساتھ ہی ایک عجیب سا پھاوڑا تھا انگور کی بیل نے لڑکی سے گفتگو کی آداب کیا تم میری جڑوں کے ارد گرد کھدائی کرو گی بدلے میں میں تمہاری لیے ایک نیک کام کروں گا لڑکی نے فاوڑا لیا اور وہ گڑائی کرنے لگی وہ گڑائی کرتی گئی جب تک کہ اس کی ہتھیلیاں سوج نہ گئی او تمہارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہوگا کوئی بات نہیں وہ اچھے ہو جائیں گے تم ضرورت مند تھے اور مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی انگور کی بیل نے اسے شکریہ کہا اور لڑکی وہاں سے آگے بڑھی تھوڑی دور جا کر اسے ملی ایک ٹوٹی ہوئی اور اس نے لڑکی کو آواز دی سنو اے لڑکی کیا تم میری میری صفائی کر کے مرمت کرو گی بدلے میں میں تمہارے لیے ایک نیک کام کروں گا لڑکی نے دیکھا کہ اس بھٹھی میں بہت سی دراریں تھی اس نے کچھ وقت تک سوچا پھر وہ تھوڑی مٹی لائی اور اسے اپنے پیروں سے سانا پھر اس نے وہ مٹی تمام دراروں کو بھرنے کے لیے استعمال کی اور اب پہلے جیسی نئی ہو گئی شکریہ بس تمہارے ہاتھ اور پاؤں میلے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں میں انہیں پانی سے دھو سکتی ہوں تمہیں ضرورت تھی اور مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی پھر وہ لڑکی آگے بڑھی اور تھوڑی دور آگے جا کر اسے ملا ایک کنواں کنویں نے اس سے بات کی آداب کیا تم مجھے باسی پانی سے نجات دلا کر مجھے درست کرو گی اور بدلے میں میں تمہارے لیے کوئی نیک کام کروں گی لڑکی نے سارا باسی پانی باہر نکالا اور کنویں کو دھو کر صاف کیا تمہارا سارا لباس برباد ہو گیا کوئی بات نہیں میں انہیں دھو سکتی ہوں تمہیں ضرورت تھی اور مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی کنویں اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ لڑکی آگے بڑھی تھوڑی دور آگے جا کر اس نے ایک بہت ہی پیاری دھیمی آواز سنی جو ایک کتے کی تھی کتا مٹی میں سنا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے بال تھے کیا تم میری بال کاٹو گی اور مجھے دریا میں غسل کرواؤ گی بدلے میں میں تمہارے لیے ایک نیک کام کروں گا لڑکی نے بالکل ویسا ہی کیا اب وہ کتا بہت خوش اور صحت مند لگ رہا تھا اس نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا لڑکی نے خود بھی دریا میں گسل کیا اور آگے بڑھی دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھنے لگا وہ ایک گھر کے قریب آئی جہاں سات پریاں رہتی تھی دخل کے لیے معافی چاہوں گی پر باہر بہت اندھیرا ہے کیا آج رات میں میں رک سکتی ہوں تم جا کہاں رہی ہو کام کی تلاش میں ہوں اچھا یہ بات ہے اگر ایسا ہے تو تم یہاں کام کیوں نہیں کرتی یہاں سات کمرے ہیں تمہیں تمام چھ کمرے روزانہ صاف کرنے ہوں گے پر یاد رکھنا کبھی بھی ساتویں کمرے میں داخل مت ہونا کیا تمہیں منظور ہے اوہ میں بہت احسان مند ہوں شکریہ آپ کے حکم پر عمل کروں گی اور اس لڑکی نے ایسا ہی کیا وہ روزانہ اٹھتی اور تمام چھ کمروں کی صاف صفائی کرتی اس نے کبھی ساتویں کمرے کی اور نہیں دیکھا ایک سال گزر گیا اور لڑکی نے کافی پیسہ کما لیا اب وہ اپنے بیمار باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی جانے سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ تم ساتویں کمرے کو دیکھنے کی بابت بے کیوں نہیں تھی میرے ابا نے مجھے سکھایا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے فرض کو نبھاؤں جب تک میں نے یہاں کام کیا میرا فرض تھا کہ میں آپ کا حکم مانوں ہم تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوئے بچی تمہاری محنت کشی سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں میرے ساتھ آؤ تمہیں سلا ملنے کا وقت آ گیا پر یہاں لڑکی کو ساتویں کمرے میں لے گئی وہاں اندر سونے اور چاندی کی مہروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے وہاں جاؤ اور ان سکوں پر لوٹو جو بھی تمہارے ساتھ چپکے وہ تمہارا ہو جائے گا لڑکی نے وہی کیا جو کہا گیا وہ سونے کے سکوں کے ڈھیر پر لوٹی اور پھر چاندی کے سکوں کے ڈھیر پر وہ ایک ستارے کی طرح چمکنے لگی کیونکہ سبھی سکے اس سے چپک گئے تھے اس نے ہاتھ ہلا کر پریوں کو الوداع کہا اور چل پڑی واپسی کی راہ پر اسے وہ کتا ملا جسے اس نے گسل کرایا تھا اب اس کتے پر موتی لٹک رہے تھے لمبے بال نہیں تھے ادھر آؤ لڑکی تم نے میری مدد کی تھی جب مجھے ضرورت تھی آؤ اور جتنے بھی موتی تمہیں چاہیے وہ لے لو لڑکی نے اپنے ہاتھ پاؤں اور گلے میں موتیوں کی ہار لپیٹ لی اس نے کتے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل پڑی تھوڑی دور جا کر اسے وہ کنواں ملا جسے اس نے صاف کیا تھا ادھر آؤ لڑکی تم نے میری مدد تب کی تھی جب میں ضرورت مند تھی آؤ میرا پانی پیو اور اپنی پیاس بجھاؤ وہاں بہت سی سوراہیاں رکھے تھے مسافروں کے لیے لڑکی نے ایک سوراہی اسے پانی سے بھرا اور جی بھر کر پانی پیا اس نے کنویں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی تھوڑی دور جا کر اسے وہ بھٹی ملی جس کی اس نے مرمت کی تھی ادھر آؤ لڑکی تم نے تب میری مدد کی تھی جب مجھے ضرورت تھی آؤ یہ تازی ڈبل روٹی اور کیک نوش فرماؤ تو اس لڑکی نے جی بھر کر کھایا اور کچھ اپنے ابا کے لیے لیا پھر اس نے بھٹی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑی تھوڑی دور جا کر جی بھر کر رس پیا اور اپنے ابا کے لیے کچھ لے لیا اس نے انگور کی بیل کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑی آگے جا کر اسے وہ درخت ملا درخت ہرا بھرا تھا اور اس پر تازی تازی ناش پتیاں لگی تھی آؤ لڑکی تم نے تب میری مدد کی تھی جب مجھے ضرورت تھی آؤ اور یہ ناش پتیاں کھاؤ لڑکی نے جی بھر کر ناش پتیاں کھائیں اور اپنے ابا کے لیے کچھ لے لی اس نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل پڑی جب وہ گھر واپس آئی وہ اپنے ابا کو دیکھ کر خوش تھی اب وہ بیمار نہیں تھے وہ دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے وہ ان کی طرف دوڑ کر گئی اور ان سے لپٹ گئی جب اس کی ماں وہاں آئی تو اپنے شوہر کو صحت مند اور بیٹی کو دولت مند دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئی وہ سر سے پاؤں تک سونے اور چاندی میں لپٹی تھی اور بھی بہت کچھ تھا اس کے پاس ماں کو نظر انداز کر کے باپ اور بیٹی اندر چلے گئے سوتیلی ماں کو اب یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کا شوہر اسے اس میں سے کچھ بھی نہیں لینے دے گا اس نے فوراً اپنی بیٹی کو طلب کیا اور اسے کہا کہ جا کر ایک دولت مند گھر میں کام کی تلاش کرے سنو اب تم تمہیں اس سے زیادہ پیسہ کمانا ہوگا مجھے تم پر بھروسہ ہے اسے موتی ملے ہیں تمہیں جواہرات ملیں گے بیٹی نے ماں سے الوداع کہا اور وہ چلنے لگی وہ زیادہ دور نہیں چلی تھی جب وہ ایک درخت کے پاس آئی جو پوری طرح مرجھایا ہوا تھا درخت نے اس سے کہا کہ ایک نیک کام کے بدلے وہ اس کی سوکھی ٹہنیوں سے چھٹکارا دلائے کیا بکواس کر رہے ہو میں تمہاری سوکھی ٹہنیوں کے لیے اپنے خوبصورت ہاتھوں اور پیروں کو گندا نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور وہ آگے بڑھی تھوڑی دور جا کر اسے ایک مرجھائی ہوئی انگور کی بیل ملی جس نے اس سے کہا کہ ایک نیک کام کے بدلے وہ اس کی جڑوں کے گرد گڑائی کرے اس تپتی دھوپ میں میں اپنے صاف ہاتھ اور خوبصورت پیروں کو کبھی گندا نہیں کروں گی تمہاری مرجھائی ہوئی جڑوں کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہاں سے آگے بڑھی تھوڑی دور آگے جا کر اسے ملی ایک ٹوٹی ہوئی جس نے اس سے کہا کہ ایک نیک کام کے بدلے وہ اس کی مرمت کرے میں اپنے صاف ہاتھ اور خوبصورت پیروں کو گندا نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں سے آگے چل کر اسے ملا ایک کنواں جس نے اس سے کہا کہ ایک نیک کام کے بدلے وہ اس کی صفائی کرے تم پانی کا کنواں ہو خود کو خود صاف کرو میں اپنے خوبصورت ہاتھوں اور خوبصورت پیروں کو گندا نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں سے آگے جا کر اسے ملا ایک کتا جس نے اس سے کہا کہ ایک نیک کام کے بدلے وہ اسے گسل کروائے اور وہ لڑکی چیختی ہوئی بھاگ گئی اسے اپنے صاف ہاتھ اور خوبصورت پیروں کو گندا نہیں کروانا تھا تھوڑی آگے جا کر اسے ملا ایک گھر جہاں وہ رات بتانا چاہتی تھی وہ گھر تھا ان سات پریوں کا پہلے کی طرح ہی پریوں نے اس سے کہا کہ وہ ایک سال تک وہاں رہے اور چھ کمروں کو صاف کرے پر یاد رکھو ساتویں کمرے میں داخل مت ہونا لڑکی مان گئی ہر روز وہ اٹھتی اور تمام چھ کمروں کو صاف کرتی پر جلدی ہی اس کی بیتا بھی اس پر ہاوی ہو گئی اور وہ ساتویں کمرے میں داخل ہوئی اندر اندھیرا تھا اور سونے اور چاندی کی مہروں کی بجائے وہاں مینک اور شہد کی مکھیاں تھیں انہوں نے اسے بری طرح ڈسا اور وہ زخمی ہو گئی پریوں کے واپس آنے کا انتظار کیے بنا ہی لڑکی وہاں سے بھاگ گئی واپسی کی راہ پر اسے وہ کتا ملا جو موتیوں سے ڈھکا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگی تاکہ کچھ موتی بٹور سکے پر کتا غائب ہو گیا آگے جا کر اسے وہ کنواں ملا جسے صاف کرنے سے اس نے انکار کیا تھا جیسے ہی پانی پینے وہ نیچے جھکی پانی اور نیچے سرک گیا جہاں تک اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکا تھوڑا آگے جا کر اسے وہ بھٹی ملی جس کی مرمت کرنے سے اس نے انکار کیا تھا وہاں تازی ڈبل روٹی اور کیک پڑے تھے پر جیسے ہی لڑکی نے اسے چھونے کی کوشش کی اس کے ہاتھ جل گئے تھوڑی دور جا کر اسے وہ انگور بیل ملی جس کی گڑائی کرنے سے اس نے انکار کیا تھا وہ بہت پیاسی تھی پر بیل نے اسے پینے کے لیے اپنا رس نہیں دیا تھوڑی دور جا کر اسے وہ درخت ملا جس کی مدد کرنے سے اس نے انکار کیا تھا وہ ہرے بھرے پتوں اور ناشپتیوں سے لدا تھا پر جیسے ہی ناشپتی تک پہنچنے کی اس نے کوشش کی درخت اونچا ہو گیا اس کی پہنچ سے باہر وہ لڑکی پھر وہاں سے چلی گئی واپس اپنے گھر اپنی ماں کے پاس جو دروازے پر کھڑی تھی سونے اور جواہرات کی امید میں پر اس کی بیٹی لوٹی زخموں سے بھری ہوئی اور گندے کپڑوں میں دیکھا تم نے کاہل تمہیں کچھ نہیں دیتی صرف ایک حلیم اور ایماندار دل ہی سلا دیتا ہے اور تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا بیوی اور اس کی بیٹی نے گھر چھوڑ دیا باپ اور اس کی محنتی بیٹی اب پھر سے راضی خوشی رہنے لگے